حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے والد کے سوا کسی اور کی طرف نسبت کرتا ہے تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا حالانکہ اس کی خوشبو پانچ سو سال کے فاصلے سے محسوس ہوتی ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار چھ سو گیارہ